حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رکو میں گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس